اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنی رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے